جناب حمران بن ابان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے پہلے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں تین بار دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر چھاڑا پھر تین بار اپنا چہرہ دھویا پھر اپنا دایا ہاتھ کو ہونے تک تین بار پھر بایاں اسی طرح پھر اپنے سر کا مزہ کیا پھر اپنا دایا پاؤں دھویا تین بار پھر بایاں اسی طرح اس کے بعد کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے میرے اس وضو کے مانت وضو کیا پھر فرمایا جو کوئی میرے اس وضو کی مانت وضو کرے پھر دو رکعت نماز پڑھے ایسے کہ ادھر ادھر کے خیالات میں مشغول نہ ہو تو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 106